آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بار بار عرض کرتا ہوں کہ انسان کی قیمت اور شرف اللہ تعالی کی درد و محبت کے غم کے ساتھ ہے اور اگر یہ دل میں یہ غم اور یہ اللہ کی محبت نہ ہو تو جانور سے بھی انسان بدتر ہو جاتا ہے کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کی بے قیمت ہو جاتا ہے بلکہ محنت بے قیمت نہیں ہوتا بلکہ اس کو معاوضہ بھی ہوگا قیامت کے دن کہ کیوں اللہ کے راستے میں نہیں چلے کیوں اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچے کیوں خالی ہاتھ خالح اللہ ہماری محبت اور معرفت لے کر کیوں نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ایک جگہ فرمایا وما خلقت الجن کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو پہلے سارے مقاصد کی نفی کر دی یہ اسلوب ہے قرآن پاک کا عربی کا محاوراتی عربی ہے حضرت نے فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے وہ محاورات پر نازل ہوا ہے عرب محاورات پر تو ان کا یہی قاعدہ ہے کہ پہلے ہر چیز کی نفی کر دیا کہ اللہ کوئی کوئی مقصد نہیں ہے اس کا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی یہاں بدون جو ہے معرفت کے معنی میں کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا جنہوں کو انسانوں کو مگر اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور دوسری جگہ سورہ ملک میں فرماتے ہیں اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم لیبلقم احسن و عمل کہ یہ دیکھنے کے لیے ہم نے تمہیں یہ موت و زندگی کا جو سارا نظام دیا ہے صرف یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اچھے عمل اس کے لیے اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے عمل میں لانے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے علم کی ضرورت ہوتی ہے یہی چیز جو ہے یہ کاملین سے ملتی ہے اللہ والوں یا ان کے غلاموں سے ملتی ہے دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آ جو دل ملتے چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہیں کہ تو قابل نہیں ورنہ ہم چاہیں کہ تو قابل نہیں آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا چارے ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں آپ جانے ہمیں یہ کروں آپ کا آپ دل نہیں دل جس نے پائی نہ اہل دل جس نے پائی نہ ہو اس کا غم غم نہیں اس کا دل اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو اس کا غم غم نہیں کا دل دل نہیں اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں سل جو دل تیرے غم کا حامل نہیں آ جو دل ملتے ہم کہاں مل نہیں جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کے منزل منزل بھی وہ میری منزل نہیں جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو ہو کے منزل بھی وہ میری منزل ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آ جو دل تیرے غم کہاں پیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں شیر اگر سناتے تھے ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا تو این خیالست و محالست و جم کوئی دنیا دنیا ہے خدا خواہی وہ ہم دنیا ہے تو یہ خدا کے ساتھ بھی چل لو کچھ تھوڑا زمانے کے ساتھ بھی چل لو دنیا بھی ہو دل میں غیر اللہ سے بھی دل لگایا ہوا ہے کہیں حسین شکلوں کی محبت کہیں بنگلوں کی محبت اچھے گھر کی کہیں اچھے لباس کی محبت کہیں اچھے کھانے پینے کی محبت یعنی وہ محبت ان چیزوں سے وہ محبت جو اللہ سے دور کر دے یا کامات شرعیہ میں سستی یا غفلت کا باعث بنے ایسی ایسی محبت ان سے جو ہے اگر وہ کوئی رکھتا ہوگا تو اللہ کی محبت اس کے قلب میں داخل نہیں ہو سکے گی کیونکہ یہ تمام غیر اللہ ہے اور غیروں کے ہوتے ہوئے وہ غیور ذات اس دل میں نہیں آ سکتی غیر حق سے لگا کان جو اپنا دل غیر حق سے لگا کان جو اپنا دل تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں دو جہاں

اور کسی کا نہیں کوئی لینا نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی محمل نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لیلا نہیں کوئی نہیں کوئی لیلا نہیں کوئی نہیں دو جہاں کا مدار ہر طرح نے فرمایا تھا کہ ایک عورت جا رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے اس کا عاشق عاشق کا مجاز بھی جا رہا تھا اس کی لالچ میں تو اس نے جب پلٹ کے دیکھا تو یہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو اس نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے کہا کہ دیکھو میری بہن کی تم سے بھی پیچھے میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے تو اس نے جب پلٹ کے اس کو دیکھا عاشق نے تو اس معشوقہ نے اس کو ایک تھپڑ لگایا اس نے کہا کہ تو میرا جھوٹا عاشق ہے اس لیے تو میرا عاشق نہیں ہے تو عاشق نے جہاں ملا وہاں گر پڑے ایسی جو جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا غیر کمال کر رکھا ہے حالانکہ عشق مداری تو بے غیرتی کا کام ہے لیکن اس میں بھی اس نے دیکھو کہ اس کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے بجائے کسی اور کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ کیسے اللہ تو کیسے گوارا ہوگا سارے عالم کو حوصن کی بھیگ دیتے ہیں سارے عالم کو زندگی عطا فرمانے والے رزق عطا فرمانے والے صحت عطا فرمانے والے عزت عطا فرمانے والے تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں منعین حقیقی ہیں اللہ تعالیٰ اور ان کو کیسے گوارا ہوگا کہ ان کی ذات کے ہوتے کوئی غیر کی طرف نظر بھی کرے <laughs> آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی لینا نہیں کوئی می نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں کہہ رہا ہے یہ اب کر بابا گے تو یعنی نہیںلانیا وہ چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں اللہ کی محبت کا کوئی کنارہ نہیں ہے سمندر کا جتنا چاہو آگے بڑھ لو اللہ کی محبت حاصل کر لو تو جہاں بھی رہو گے تشنا ہی رہو گے اللہ تعالیٰ کی محبت بے کرا ہے سمندر بے کرا ہے اللہ کا کہہ رہا ہے رواہل بابا کے دون ساحل نہیں کگو الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آج جو دل سے غم کا حامل نہیں آج جو دل سے غم کا حامل نہیں اب جا ہمیں یہ کرم آپ کا اب جا ہمیں یہ کرم آپ کا کرنا چاندنی کے تو قادل نہیں ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں سومت اہل دل جس نے پائی نہ ہو سومت اہل دل جس نے پائی نہ ہو اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کہ منزل بھی ہو میری منزل نہیں کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں تو جہاں کا مزہ اس کو ہاں جہاں کا م سفر نامہ یونین میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا نے ارشاد فرمایا کہ دل سے دعا نکلتی ہے ان کے لیے یعنی مولانا داؤد صاحب اور ان کے والد صاحب جنہوں نے بہت بڑی زمین اپنی خانقاہ کے لیے یعنی خانقاہ یونین کے لیے وقف کر دی تھی ان کو ان کے لیے قربانے کے دل سے دعا نکلتی ہے ان کے لیے اور ان کے ابا کے لیے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں پیش کی یا اللہ آپ اس کو قبول فرمائیے اور بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں سے پیدا فرمائیے لیکن جو بھی کام ہو رہا ہے اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے ہمارے اندر تو کوئی ہنر نہیں ہے جیسے حسین عورت آئینے کو دیکھ کر یوں سمجھتی ہے کہ میاں صاحب میرے حسن سے مشہور ہو کر میرے ہی ہو کر رہ جائیں گے لیکن جس بیچاری کی صورت اچھی نہ ہو اس میں کچھ ہنر بھی نہ ہو تو وہ کہتی ہے کہ یا اللہ میرے شوہر کی نظر میں مجھ کو پیاری بنا دے اسی طرح ہم لوگوں کے پاس کوئی ہنر تو ہے نہیں بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ اختر کو میرے دوستوں کو محض اپنے کرم سے اپنا بنا لیجیے ہمارے عیبوں پر نظر نہ فرمائیے ہمارے عیبوں کے باوجود ہم کو خرید لیجیے ہم آپ سے یہی مانگتے ہیں کراچی کی خانقاہ ہو بنگلہ دیش کی خانقاہ ہو یہاں کی خانقاہ ہو صرف دعا کی برکت سے کام ہو رہا ہے اللہ ہمیں مزید دعا کی توفیق دے یہ ایک انعام عظیم ہے اختر پر اور یہ بھی ہمارے بزرگوں کا فیض ہے کہ دعا جب مانگتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی پوری ہوا چاہتی ہے الحمد للہ اور جس کو دعا میں مزہ آ جائے تو اس کو سمجھ لیں کہ اسے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام حاصل ہو گیا ڈاکٹر عبد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ساری کائنات اس کے دونوں ہاتھوں کے نیچے ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کے نیچے دونوں جہاں ہے دنیا بھی اور آخرت بھی تو اللہ کے سامنے جو ہاتھ اٹھ گیا تو سارا جہاں اس کے ہاتھ کے نیچے ہو جاتا ہے آپ اس بندے کی قسمت کو دیکھو جو اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ دونوں جہاں سے اوپر ہے سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے دعا میں اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق نصیب ہو جاتا ہے اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اور ازگار و نشاخ کے ساتھ مناجات مقبول جو دعاؤں کی کتاب ہے اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے خود بھی اہتمام فرمایا ہے اور اپنے خدام اور متعلقین کو بھی اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے مناجات مقبول بہت بہترین ذریعہ ہے اللہ سے تعلق کا اب دعا کر لو کہ یا اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرما اپنے نام پاک کی عظمتوں کے صدقے میں ہم کو محروم نہ فرما یا اللہ اس حدیث کی بشارت کے صدقے میں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ واپس کر دے یا اللہ ہم سب کو تقوا کی اور اپنی رضا کی دولت نصیب فرما دین پر استقامت عطا فرما اور دنیا بھی خوب دیجیے اے مالک کے دو جہاں ہمیں دونوں جہاں عطا فرما یا اللہ ہم سب کو معافی نصیب فرما یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ مہن رحمت منی یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے جملہ گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ گناہ کے نقصانات لازمہ متعدیہ کی اپنی شان کرم کے شایان شان تلافی فرماتے ہوئے اپنی ستاریت اور غفاریت سے پردہ پوشی فرما دے میدان محشر میں بے حساب مغفرت فرما دے جنت میں ہم سب کو ابرار اور نیک بندوں کے ساتھ داخل فرما اور اے اللہ ہمارے جو نیک ارادے ہیں اپنی رحمت سے ان میں ہمیں کامیابی نصیب فرما یا اللہ ہماری تعمیرات کی تکمیل فرما یا اللہ گلشن اقبال کی ساری تعمیرات کی تکمیل فرما یا اللہ مشرق مغرب شمال جنوب کی جن روحوں کو اختر سے مناسبت ہو ان سب کو جمع فرما اور ان کو میری تربیت کا بہانہ بنا کر یا اللہ اختر کو اور ان سب کو اللہ کی آخری سرحد تک پہنچا دے یا رب العالمین ڈھاکہ کی خانقاہ کو بھی قبول فرما ریونین کی خانقاہ کو بھی قبول فرما یا اللہ مشرق و مغرب شمال و جنوب کی جن روحوں کو مجھ سے مناسبت ہے ان سب کو جمع فرما اے اللہ ہم سے ان کی خدمت کے بہانے اتنے بڑے بڑے کام لے لیجیے کہ قیامت تک ان کے نشانات باقی رہیں اللہ مجالنی لسان صدق فی آخری یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ اپنی ناراضگی اور مذہب سے ہم سب کو بچائیے یا اللہ دین کی صورت میں بھی دنیا سے بچائیے یا اللہ عجم اور تمام ناراضگی والے اعمال سے بچائیے یا اللہ اختر کو اور میرے سب احباب کو اپنی ناراضگی سے بچائیے یا اللہ اختر کو اپنی رضا پر استقامت عطا فرمائیے یا اللہ اختر کو اپنے ہر قسم کی دنیاوی پریشانی سے محفوظ کرتا یا اللہ جتنے سوئے قضا ہیں دلت و قاری معاشیت اداب قبر محشر غرض جتنے سوئے قضا ہیں سب کو حسن قضا سے تبدیل فرما دے یا اللہ اختر میری اولاد اور گھر والوں میرے احباب اور ان کے گھر والوں سب کے لیے سوئے قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجیے یا اللہ ان مناظر قدرت کو ہم سب کے ایمان و یقین کی تقویت کا سبب بنا دیجیے یا اللہ اس سمندر کو دیکھ کر ہمیں اپنی داد پاک کی عظمت نصیب فرما یا اللہ سورج چاند زمین و آسمان پہاڑ و سمندر کو ہمارے ایمان و یقین کی ترقی کا ذریعہ بنا دے یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائیے یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ زندگی بھر کی تمام دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ آئندہ سال حج مبرور مقدر فرما یا اللہ ہر غم کی موت محفوظ فرما ہر غم کی موت سے محفوظ فرما یا اللہ ہر وقت خوشی دکھا اور ہر غم سے بچا میرے پوتوں اور نوازوں کو حافظ قرآن اور عالم و صاحب نسبت بنا دے ماشاء اللہ وہ سب کے سب ایسے ہی ہو چکے ماشاء اللہ میرے دوستوں کی اولاد کو بھی عالم و حافظ اور صاحب نسبت بنا دیں مانگے بے مانگے سب کو عطا فرما دے آمین یا رب العالمین اور بنا تقبل منا ان کا سمیع العلیم و تب علینا ان کا انتواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علیہ وسحلی اجمعین برحمتی قدا ارحم الرحیم ہم لوگ سمندر سے واپس ہوئے تو احتر نے عرض کیا یعنی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ بہت دیر ہو چکی ہے اب اگر ناشتہ کریں گے تو پھر بھوک نہیں لگے گی تھوڑا سا تھوڑا سا تو ناشتہ کر ہی لیا تھا اور تیوارا نے مزاحن فرمایا کہ میر صاحب مدبر معلوم ہوتے ہیں مگر یہ مدبر کہیں دور سے تو نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما ہاں، حضرت کی دعاؤں کو ہم سب کے لیے قبول فرماتے ہیں کس درد سے حضرت دعا فرماتے تھے اپنے ادنا سے ادنا خادم کو بھی حضرت دعاؤں میں یاد رکھتے تھے اللہ تعالیٰ حضرت والا کی تمام دعاؤں کو ہم سب کے لیے ہمارے گھر والوں کے لیے قبول فرما دیا اور اس کا ضبور بھی فرما دیا اور بناتا منا ملنا انہیں کم تصویر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ